یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں حشیم نے حسین داوود مغیرہ اسماعیل اور اشعث سے انہوں نے شعبی سے خبر دی کہ انہوں نے کہا میں فاطمہ بنت قیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا آگے حشیم سے زہیر کی روایت کردہ حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو چھ